السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ جمعۃ الوداع ہے دوست آپ بہت دیر سے آئے ہوئے ہیں عبادت میں مشغول ہیں اللہ پاک آپ کی عبادتیں قبول فرمائے اللہ راضی ہو جائے اللہ پورے رمضان کی عبادتیں قبول فرمائے اللہ ہمیشہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علی سعید المرسلین سعید مولانا محمد والا علیہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید وقال علیہ السلام انہو من یعیش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضو علیہا بن نواجز او کما قال علیہ السلام دوستو بزرگو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا مبارک مہینہ گزرا جیسا گزرا اللہ قبول فرمائے اب سامنے عید ہے عید الفطر میں ایک سنت تو ہے صدقہ فطر صدقہ فطر ابھی بھی نکال سکتے ہیں آپ نکال دیجئے میرے خیال میں یہاں پانچ ڈالر ہیں پر ہیڈ تو ابھی سے دے دو اچھا ہے اس دن بھول نہ جائیں رہ نہ جائے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے پوری فیملی کی طرف سے ادا کر لو دوسری سنت ہے اچھے کپڑے پہننا نہانا غسل کرنا جسم کو اچھی طرح دھونا صابن وابن سے شیمپو ویمپو نئے کپڑے اچھے کپڑے پہننا مناسب کپڑے پہننا نامناسب کپڑے نہیں نامناسب کپڑے پہن کر بھی لوگ آتے ہیں عید کے دن شو کرنے کے لیے بعض لوگ تو ایسے ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ اللہ توبہ امریکہ ہم گئی تو بعض جگہوں پر تو دیکھا وہ جو تمہارے باسکٹ بال پلیئر پہنتے ہیں جس میں یہاں سلیو بھی نہیں ہوتی ہے یہ پوری بغل نظر آتی ہے صرف یہاں ایک پٹی سی ہوتی ہے اور ایسا ٹی شرٹ باقی ایک دم یہ بغل بغل سب نظر آتا ہے اس کو پہن کے پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہے اور تھری کوارٹر پینٹس اب وہ ذرا رکو میں جائے سیدھے میں جائے تو یہ سب اس کی اس کی گھٹنے وٹنے سب کھل جائیں ایسا لباس پہن کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے یہ کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کا ایک یونیفارم ہے اور وہ یونیفارم جبا ہے ٹوپی ہے امامہ ہے رسول اللہ کی یہ سنت ہے تو اس سنت پر عمل کر کے اللہ کے گھر میں آنا ہے تو عید کے دن اچھا لباس پہن کر کے آئیں خوشبو وشبو لگا لیں ذرا خوشی کا اظہار ہونا چاہیے الحمدللہ بچوں کو خوش کرنا ہے ہمارے یہاں رواج ہے عیدی دینے کا تو بچوں کو مجھے عیدی بھی دے دیجیے یہاں آنے سے پہلے ذرا کھجور کھا لیجیے دودھ پی لیجیے اس لیے کہ عید کا دن عید الفطر ہے یعنی افطار کا دن ہے اللہ پاک نے ہم کو تیس دن روزے رکھنے کو کہا کوئی آدمی اس تیس میں اضافہ نہ کر دے اس لیے اللہ نے عید کے دن افطار کرنے کو فرض قرار دیا اور روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا پچھلی امت کو بھی تیس روزے دیے تھے ان کا کوئی بادشاہ بیمار پڑا انہوں نے منت مانی یہ ٹھیک ہو گیا تو ہم تیس کے چالیس رکھیں گے تو انہوں نے چالیس کر دیے پھر کوئی اور پرابلم آیا تو پچاس کر دیے پھر بالکل ہی نہیں اللہ نے کہا کہیں امت محمدی ایسا نہ کر بیٹھے اس لیے عید کے دن روزہ حرام کر دیا ہاں عید کے بعد رکھنا ہو تو رکھو لیکن اس دن افطار ضروری اس لیے اپنے گھر سے کچھ کھجور وجور کھا کر آؤ تاکہ افطار ہو گئی اللہ کی طرف سے مہمانی ہے آج کے دن تو افطار کر کے آ رہے ہیں یہ سنت ہے اگر گھر میں کھجور نہیں ہوا تو مسجد والے رکھتے ہیں پتہ نہیں مدینہ مسجد میں رکھتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں تو رکھتے ہیں بکسا کر رکھ دیتے لوگ آتے ہوئے کھجور کھا کے پھر مسجد میں آتے ہیں تو کھجور کھا لو تاکہ کوئی روزہ اس دن نہ رکھے بعض لوگ رکھ لیتے ہیں نادانی میں جہالت میں لیکن اس دن ویسے روزہ رکھنا عبادت لیکن عید کے دن روزہ رکھنا حرام گنا تو اس روزے میں ثواب نہیں ملے گا اس روزے میں گنا ہوگا معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے تو عید کی جو سنتیں ہیں سیکھ لو میں نے تو شارٹ میں ذرا موٹی موٹی باتیں کر دی اور بھی چیزیں ہیں بیان کریں گے مولانا صاحب میرا مقصد اس وقت کہنے کا یہ ہے کہ جمعۃ الوداع میں آپ یہاں سے یہ سبق لے کر کے جائیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی سنت کے مطابق گزار ہے گزاریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھو پہلے فرض ہوتا ہے پھر واجب ہوتا ہے پھر سنت ہوتی ہے جب ہم سنت کو کہہ رہے ہیں تو واجب اور فرض تو بتنی کیا ضروری ہوگا پانچ ٹائم کی فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑنی ہے چھٹکارا نہیں ہے کوئی چوائس نہیں ہے آپشنل نہیں ہے آدمی مر رہا ہو بستر کے اوپر ہو ہاسپٹل میں ہو تو وہاں بھی نماز پڑھنی ہے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے لیتے لیتے پڑھنا ہے تو لیتے لیتے اشارے سے پڑھنا ہے وضو نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کر کے پڑھنا ہے لیکن نماز کو چھوڑنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے تو فرائض کی پابندی کرو زکوٰۃ اگر آپ نے نہیں نکالی ہے تو اب بھی حساب کر کے آج ہی اپنی زکوٰۃ نکالو میرے پاس ٹوٹل سرپلس منی کتنی پڑی ہے کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے اس کا ٹو اینڈ ہاف پرسینٹ دے دو وہ سمپل ہے ہزار میں سے پچیس دس ہزار میں سے ٹو ففٹی اور ہنڈریڈ تھاؤزینڈ میں سے ٹو تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ یہ زکات ہے تو آپ کے پاس ایک لاکھ پڑے ہیں تو دو ہزار پانچ سو آپ نہیں دے سکتے کیوں کنجوسی کرتے ہیں دو اللہ کے رستے میں تو اپنی زکوٰۃ صحیح نکالو حج آپ کے اوپر فرض ہے تو حج میں جاؤ بخیلی نہ کرو کہ حج میں بہت پیسے خرچ ہو جاتے ہیں آج کل حج بہت مہنگا ہو گیا ہے نہیں نہیں حج اللہ کا حکم ہے فرض ہے جاؤ حج کے اندر تو جو فرائض ہیں وہ بھی ادا کرو واجبات بھی ادا کرو دیکھو واجبات میں داڑھی رکھنا واجب ہے داڑھی کو عموماً کہتے ہیں سنت ہے سنت تو ہے ہی حضور کی لیکن سنت سے آگے بڑھ کر داڑھی رکھنا واجب ہے سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے ہاں جی کیونکہ حضور نے اس کا حکم دیا ہے حکم دیا ہے احفو الشوارب وعفو اللحق الحق مونچھ کاٹو داڑھی بڑھاؤ حضور نے حکم فرمایا ایک حدیث میں نہیں کئی حدیثوں میں حکم فرمایا اور ایسی ویسی حدیث میں نہیں بخاری اور مسلم کی حدیث میں فرمایا بخاری شریف جو ٹاپ لیول کی کتاب ہے اس میں حضور کا یہ حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کاٹو یہ حضور کا حکم ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہوں اللہ کے نبی آپ سے خوش ہوں تو آپ اللہ کے نبی کے اس حکم پر عمل کرو اپنی داڑیاں بڑھاؤ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اگر آج موت آ گئی اور داؤن اندر گئے خبر میں تو سب سے پہلے حضور کو فیس کرنا پڑے گا سوال ہوگا ماں تقول فی حاضر رجل ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اگر آدمی نیک ہوا بول دے گا یہ میرے نبی ہے اور وہاں حضور خود کہیں گے سلام کریں گے نیک لوگوں کو تو حضور خود لینے کے لیے آتے ہیں امام بخاری کو حضور لینے کے لیے آئے تھے محمد ابن نصر مروزی نے خواب دیکھا حضور کھڑے ہیں غالب نے نہیں دیکھا یا ابو زید مروزی نے کہ حضور کھڑے ہیں صحابہ کے ساتھ ماں وقوف کہاں ہونا یا رسول اللہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں حضور فرمایا ننتظر محمد ابن اسماعیل بخاری کو ہم لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ حضور ہماری ویٹ کرے ہم کو لینے کے لیے یہ ہوگا اتباع سنت سے حضور کی ایک ایک سنت کو مضبوط پکڑنا پڑے گا دیکھو حضور نے فرمایا ہے من تمسک بسنتی سنتی فساد امتی فلح میت شہین جو آدمی میری سنت کو مضبوط تھام لے جب میری امت میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہو تو اس کو سو شہید کا ثواب ملے کتنے شہید کا سو شہید آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں سو شہید کا ثواب چاہیے پھر داڑیاں چھوڑ دو کان پکڑو توبہ کرو آج تک ہم نے زندگی بھر داڑھی شیو کی ہے داڑھی کاٹی ہے ایک مجھ سے کم بنائی ہے گوٹی بنائی ہے آج کے بعد توا کرتے ہیں داڑھی شیو بھی نہیں کریں گے چھوٹی بھی نہیں کریں گے داڑھی رکھیں گے یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کے گھر میں اللہ سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی داڑیاں برابر رکھیں گے اس لیے کہ امت میں بگاڑ ہے شیو کرنے کو فیشن سمجھا جا رہا ہے چھوٹی بنانے کو کاٹنے کو فیشن سمجھا جا رہا ہے لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور سنت کو برا سمجھتے ہیں داڑھی رکھنے کو برا سمجھتے ہیں عورتیں گھروں میں برا سمجھتی ہیں شادیاں کرتی ہیں شوہر کو کہتے ہیں یہ کیوں تمہاری داڑھی ہے داڑھی شیو کر دو بلکہ شادی سے پہلے منگنی میں کہتی ہیں تم داڑھی شیو کر دو تو میں تم سے شادی کروں گی آج <laughs> مزاج ایسا ہوگا نہیں سچ مچ ہے حالات ایسے ہیں لڑکیاں کہتی ہیں کہ ماری ماری بیکاز یو یو گور بیئر شیو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپ ڈاؤن دا ہارٹ داری کو بیت کو برا سمجھتے ہیں یہ امت کا بگاڑ ہے اس امت کی اصلاح کرنے کے لیے آپ نے سنت کو مضبوط پکڑنا پڑے گا اور داڑھی شیو کرنا گناہ ہے جتنی دفعہ آپ شیو کریں گے اتنی دفعہ گناہ کریں گے اور یہ گناہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا ہے بعض گنا تو ایسے جتنی دیر کیا اتنی وقت دیر گناہ ہوا لیکن جب آدمی شیو کرتا ہے تو چوبیس گھنٹے گناہ میں ہے سویا ہوا ہے تو بھی گناہ میں ہے اس لیے سنت کو مضبوط پکڑو اپنی پوری زندگی سنت کے مطابق گزارو رکھیں گے انشاءاللہ اللہ توفیق نصیب فرمائے یہ مت سوچو کہ جاب چھوٹ جائے گا یہ چھوٹ جائے گا وہ چھوٹ جائے گا اللہ پر بھروسہ کرو رزق کا ذمہ دار اللہ ہے اللہ دے گا اللہ دے گا اور دیتا ہے اللہ اللہ کبھی تھوڑا سا آزماتا ہے کبھی دو چار مہینے ادھر ادھر ٹیسٹ کرتا ہے ڈیلے کرتا ہے لیکن پھر اللہ رستے کھول دیتا ہے تو اس آزمائش میں آپ مستقیم رہو اور داڑھی برابر رکھو ٹائم نہیں ہے میں نے وہ قصہ سنایا تھا امریکہ کے وہ ڈاکٹر صاحب کا بہت ہائیلی کوالیفائی اور ہاسپٹل میں انہی کی ڈگری کا جاب سی وی بھیجا انٹرویو کے لیے بلایا پرفیکٹ انٹرویو اس نے کہا you are the best man for this job لیکن ایک پرابلم ہے یہ تمہاری داڑھی ہے ہماری گائیڈ لائنز میں لکھا ہے کہ داڑھی والے کو یہ جاب نہیں دینے کا آپ اس کو شیو کر لو اور یہ جاب آپ کا ہے روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے تم نے جاب دینا ہے تو دو نہیں تو نہیں لیکن یہ سنت نہیں اگر میں یہاں سے نکلا اور مر گیا تو میرا کیا بنے گا میرے چہرے کو سنت کے بغیر جاؤں گا ٹھیک ہے توڑ دیا چلے گئے اب وہ باہر نکلا تو باہر جو ہے وہاں ہاسپٹل کے کمپاؤنڈ میں جیزس کا اسٹیچو بنا ہوا تھا اور جیزس کے وہ زلفے بال اور داڑھی پرانی جیزس کی داڑھی تھی اب نئے جیزس کی داڑھی بھی شیو کر دی تو اس وقت داڑھی بنی ہوئی تھی ان کی تو انہوں نے یوں کر کے وہ اسٹیچو دیکھا اور واپس اندر گئے وہ انٹرویو والے کے پاس انہوں نے کہا کہ یہ ایک منٹ ذرا ادھر وہ لے کر کے آئے باہر کھڑے ہوئے وہ جیزس کی طرف اشارہ کیا job would you you give اگر یہ جیزس جاب کے لیے آئے اس کی داڑھی ہے آپ دیں گے نہیں دیں گے you have a point I can't argue. However, it's my guideline. You put it in a paper, I'll pass it on to the seniors. If they approve, it's okay with me, I don't mind. लगा okay give me piece of paper लिखा लिया उसको उन्होंने वो पास कर दिया कि is the best man for this job but be add and he said this तो सीनियर्स ने अप्रूव कर लिया कि दे दो इसको जॉब मिल गया आदमी जब हिम्मत करता है अल्लाह रस्ते को मिलता है तो मैं आज जुम्मतुल वदा में آپ سب حضرات سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جاری رکھیں گے رکھیں گے انشاءاللہ اس سنت کو جاری کرو اپنے چہرے سے دکھاؤ کہ میں مسلمان ہوں سبق لو ان یہودیوں سے جو داڑیاں رکھتے ہیں ان سکھوں سے جو داڑیاں رکھتے ہیں جو اپنے غلط باطل مذہب پر بھی اتنے جمے ہوئے ہیں کہ نہیں چھوڑتے اس کو جو ہونا ہو جائے لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو اپنے لیے قانون بدلواتے ہیں ہمارے یہاں برٹش ایئر ویز میں قانون بنا دیا ان کے لیے کہ سکھ ایگزمپٹ ہیں وہ اپنی پگڑی بھی پہن سکتے ہیں اپنی داڑھی بھی رکھ سکتے ہیں تو قانون بدلواؤ اپنے آپ کو مت بدلو ہم نے اپنے آپ کو بدل رکھا ہے ہماری نبی کی سنت کو ذبح کر دیا ہے مرزا بیدل بہت بڑے شاعر تھے ان کے شعر شاعری عشق رسول کے متعلق ہوتی تھی ایران میں رہتے تھے ہندوستان کا ایک بڑا شاعر ان کا کلام سن کر ان کا عاشق ہو گیا تو وہ شخص ان کو ملنے کے لیے ایران گیا وہاں ان کے یہاں پہنچا گھر ڈھونڈ کر کے تو گھر والوں سے کہا کہ مرزا صاحب کہاں ہیں کہا جی مرزا بیدل صاحب نائی کی یہاں حجامت بنوانے گئے تو وہاں سے گھوم کر کے نئی کی یہاں آئے تو دیکھا تو مرزا صاحب بیٹھے ہیں اور نائی ان کو شیو کر رہا ہے تو یہ انہیں دیکھ کر کے جو ہے تو حیران ہوگا کہ اتنا بڑا عاشق رسول اس کے کلام میں تو اتنا عشق اور یہ داڑھی مونڈ رہا ہے کہا آغا چھ بھی تراشی یہ کیا آپ تراش رہے ہیں شیو کر رہے ہیں وہ بھی ہوشیار تھا اس نے کہا ریش می تراشی دلے کسے نمی تراشی داڑھی شیو کر رہا ہوں کسی کا دل تو نہیں شیو کر رہا داڑھی شیو کر رہا ہوں کسی کا دل تو نہیں شیو کر رہا تو اس نے جواب دیا بھلے دلے رسول اللہ تلاشی کیوں نہیں رسول اللہ کا دل شیو کر رہے ہو تم اپنے چہرے پہ استرا نہیں گھما رہے رسول اللہ کے دل پہ گھما رہے ہو ایک دم سے تنبو ہوا انہوں نے کہا بس ہو گیا ختم تو جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی مرا با جان کر دی چہل پڑا جزاک اللہ چشمم باز کر دی مرا با جان جان راہ راز کر دی خدا تجھے جزائے خیر دے تو نے میری آنکھیں کھول دی واقعی مجھے اس کا احساس نہیں تھا کہ میرے شیو کرنے سے میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہوگی وہاں میرا رپورٹ پہنچتا ہے جس طرح میرا درود پہنچتا ہے میرے اعمال پہنچتے ہیں تو میری اس داڑھی شیو کرنے کا رپورٹ بھی وہاں پہنچتا ہے تو میں میرے نبی کو تکلیف دے رہا تھا تیرا شکریہ تو نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھ کو میرے محبوب کے ساتھ ہمراز کر دیا قریب کر دیا آج کے بعد شیو نہیں کروں گا چھوڑ دی داڑھی جگر اتنے بڑے شاعر تھے شیو کرتے تھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں آئے حضرت کی صحبت میں کچھ دن رہے بس ختم اس کے بعد اتنی لمبی داڑھی نکل گئی ان کا ایک دوست مدت بعد میرا پہچانا بھی نہیں ہے یہ جگر مراد آبادی ہے کہاں میں جگر ہوں تو داڑھی کو کیا ہوا بھائی رسول اللہ کی سنت ہے حضرت تھانوی کی برکت ہے حضرت کی صحبت میں رہے داڑھی ماشاء اللہ آئی تو دوستو بزرگوں یہ امپورٹنٹ ہے جہاں اور باتیں ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے کل ہم نے عرض کیا تھا سود سے توبہ کرو اور سود سے اپنی جان چھوڑاؤ اسی طرح اپنے بچوں کی نگرانی کرو ان کو نگلیکٹ مت کرو ان کو نصیحت کرو ان کی پوری مکمل کیئر کرو وہاں اگر آپ نے معاشرہ سدھارنا ہے تو یہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا کہ اپنے چہرے پر اپنے دین کو پروفیس کرو دکھاؤ کہ میں مسلمان ہوں اور میں الحمد میرے نبی کی سنت سے محبت رکھتا ہوں یہ چیزیں ہوں گی تو معاشرہ صاف ہوگا بھائی کتنی دیر بولنا ہے بات ختم کرنی ہے کہ بولنا ہے ہاں؟ ہو گیا Adhan time ho gaya. Bas thi Respected eldest brothers, we were just talking about some aspects of our deen. Some are faraz, some are wajib, some are sunnah. We should hold on to all of them. We should practice on the faraz, on the wajib, on the sunnat as well. Prophet ﷺ said, Whosoever holds on to my sunnat, when there is corruption and fasad in my ummah, Allah will give him the reward of 100 shaheeds. And among the greatest sunnats of our beloved Nabi sallallahu alayhi wasallam is to have a long beard. He has to have a long beard which was full and dense, which would cover his chest. It should be at least more than one fist length. If it goes over one fist, then you can trim it from there. But before one fist, it's haram to trim it. Never mind shaving it. Shaving it is haram, and trimming it less than one fist is also haram. And it's not some Hanafi Shafi masla. All four Imams say that keeping the beard is wajib. Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik, Imam Muhammad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhim, none of them allow shaving and none of them allow trimming less than one fist. So, I will request today, today is the final Jummah of Ramadan. You are sitting in the house of Allah. I want you to make an intention to adapt and hold on to each and every sunnah of our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, and make a niyat that inshallah we will keep our beards properly from today and follow in each and every sunnah of our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. See how your life will be transformed inshallah. You will feel that closeness, proximity with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that love for sunnah, love for your Prophet sallallahu alaihi wasallam, will bring dindari and religiousness in you. It will help you to pray your namaz. It will help you to avoid sins and disobedience and it will keep you away, distance you from fahsha and munkar, from evils and fuhsh harkats and gandhi harkate. So, please, please, please, my humble request to you that keep your beards and follow in every sunnat of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. May Allah give us tawfiq and may Allah accept. الله Assalamu alaikum. Thank you.